السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رب العالمین واشد واشد الَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ محمد واشدُن و رسول وسلم بسنته وسنب سنت علیہ وبعد معزز ناظرین و مشاہدین و مشاہدات قیامت کی بڑی نشانیوں کا تذکرہ گزشتہ ہفتے سے ہم نے شروع کر دیا ہے پہلے درس میں یعنی گشتہ درس میں میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس نشانی کی جو دلیل ہے وہ بیان کی تھی اور وہ دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے حضیفہ بن حص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچانک پہنچے تو آپ نے سوال کیا تم لوگ کس چیز کے متعلق بات چیت کر رہے ہو تو لوگوں نے کہا قیامت کے بارے میں تو آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس سے پہلے دس نشانیاں نہ دیکھ لو دس نشانیاں نہ دیکھ لو اس سے پہلے قیامت قائم نہیں ہوگی پھر آپ نے دس نشانیاں بیان کی اس میں آپ نے دجال کا بھی ذکر کیا یہ جو دس نشانیاں بیان کی گئی ہیں اس کے تعلق سے کچھ اصول اور ضابطے گزشتہ درس میں میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا ایک بات یہ بھی بیان کی تھی کہ ان دس نشانیوں کے تعلق سے ترتیب کے تعلق سے کوئی نش سری نہیں ہے علماء نے اشتہاد کیا ہے اور ان دس نشانیوں کو ترتیب کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی ہے سب سے پہلی نشانی جو علماء نے بیان کی ہے وہ ہے دجال کا نکلنا اور یہ بہت بڑی نشانی ہوگی دجال کا نکلنا کیونکہ یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا اور بڑا خطرناک فتنہ ہوگا اللہ رب العامن دجال کو اپنی طرف سے بہت ساری قوت اور طاقت عطا کر دے گا جسے دیکھ کر لوگ حیران رہ جائیں گے پریشان ہو جائیں گے اور اس پر ایمان لے آئیں گے لہذا دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کوئی ایسا نبی نہیں جس نے اپنی امت کو کانے اور جھوٹے دجال سے نہ ڈرایا ہو آگاہ رہو دجال کانا ہوگا جب کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا تو یہ دجال کا نکلنا یہ قیامت کے بڑی نشانیوں میں سے جہاں پہلی نشانی ہے وہیں یہ بہت بڑی نشانی ہے دسوں نشانیوں میں سے کیونکہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا دجال یہ انسانوں میں سے ہوگا اور اس کا جو خروج اور نکلنا ہوگا وہ آزمائش کے لیے ہوگا اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے اس لیے آزمائش کے طور پر ہوگا کہ کون اللہ پر ایمان لانے والا ہے اور کون اس دجال پر جھوٹے مکار اور فریبی پر ایمان لانے والا ہے اس کے دجال کہنے کی وجہ یہ ہوگی یا یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ جھوٹا ہوگا فریبی ہوگا ہیلا باز ہوگا متکبر اور مکار ہوگا حقائق کو چھپانے والا اور باطل پرست ہوگا تو یہ سارے اسباب ہیں یہ ساری وجوہات ہیں اس کے دجال کہنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں اللہ رب العالمین کی اس سے پناہ مانگا کرتے تھے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہلاکت خیزی اور تباہ کاری کی بنا پر اس کی واضح اور کھلی نشانیاں بتا دی ہیں تاکہ ہر شخص خواہ عالم ہو یا جاہل اسے دیکھ کر پہچان لے اور کسی شک اور صبح میں نہ پڑے اس کی جو نشانیاں تخلیقی بتائی گئی ہیں جسمانی نشانیاں وہ تقریباً گیارہ نشانیاں ہیں اس کی جو احادیث کے اندر بیان کی گئی ہیں اور وہ کچھ اس طریقے سے ہیں نمبر ایک وہ نوجوان ہوگا یعنی نہ بچہ ہوگا نہ بوڑھا ہوگا بلکہ وہ نوجوان ہوگا نمبر دو داہنی آنکھ کا کانا ہوگا نہ زیادہ ابھری ہوئی اور نہ زیادہ دھسی ہوگی یعنی ایک آنکھ کا وہ کانا ہوگا نمبر تین اس کی جو بائیں آنکھ ہوگی وہ بجھی ہوگی اس کی بائیں آنکھ کے اندر کوئی روشنی نہیں ہوگی اس کی ابرو کے پاس گوشت کا معمولی ٹکڑا ہوگا اس کی جو ابرو ہوگی پیشانی کے جو بال ہیں یہ وہاں پر گوشت کا معمولی ٹکڑا ہوگا یہ تیسری اس کی جسمانی نشانی ہے چوتھی نشانی ہے کہ چہرے کا رنگ اس کا سرخ ہوگا یعنی سرخ ہوگا اس کا چہرے کا رنگ اور پانچویں نشانی یہ ہے کہ اس کا قد پست ہوگا قد جو ہوگا چھوٹا ہوگا لمبا اور تڑنگا نہیں ہوگا وہ چھوٹے قد کا ہوگا چھٹی نشانی یہ ہوگی کہ اس کی ٹانگ جو ہوگی ٹیڑھی اور پھیلی ہوئی ہوگی اس طریقے سے ٹیڑھی بھی ہوگی اس طریقے سے اور پھیلی ہوئی ہوگی اس کی ٹانگ ساتویں نشانی یہ ہے کہ اس کے بال گھنگریالے ہوں گے آٹھویں نشانی ہے کہ اس کی پیشانی کشادہ ہوگی اس کی جو پیشانی ہوگی کشادہ ہوگی اور اس کی نوی نشانی ہوگی اس کی جو گردن ہوگی بہت چوڑی ہوگی دسویں نشانی یہ ہوگی اس کی پیشانی پر کافر یا کافارا را لکھا ہوگا جسے ہر مومن چاہے پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو پڑھ لے گا اور اس کی ایک آخری جو علامت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں اچانک میں نے گندمی رنگ سیدھے بالوں والا آدمی دیکھا اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا جیسے ابھی اسی وقت غسل کیا ہو میں نے پوچھا یہ کون ہے فرمایا گیا عیسیٰ ابن مریم ہیں پھر میں نے دوسری طرف ایک سرخ رنگ کا موٹا آدمی دیکھا موٹا آدمی یہ بھی ایک نشانی معلوم ہو گئی کہ وہ موٹا ہوگا جس کے بال گھنگریالے تھے آنکھ کانی تھی جس طرح پھول پھولا ہوا انگور ہوتا ہے اس طریقے سے میں نے پوچھا یہ کون ہے فرمایا گیا کہ یہ دجال ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے اس طریقے سے عبادہ بن اسامی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم لوگوں کو دجال کے بارے میں اتنا زیادہ اس لیے بتایا ہے کہ شاید تم لوگوں پر اس کا معاملہ واضح نہ ہو وہ پستہ قد ہوگا چوڑی ٹانگوں والا ہوگا سیاہ گھنگریالے بالوں والا ہوگا کانا آ کانا ہوگا آنکھ نہ اس کی دھسی ہوگی نہ ابری ہوئی ہوگی پھر بھی اگر شبہ ہو جائے تو یاد رکھو تمہارا رب کانا نہیں ہے تو ان ساری حدیثوں سے جو حدیث دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں ان دو حدیثوں سے اس کی جسمانی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ اس کی جسمانی علامتیں کیا ہوں گی تاکہ اس کی جسمانی علامتوں کو دیکھ کر بھی کہ بھی انسان اس کو پہچان لے اس کو مسیحی کہا جاتا ہے اور اس کے مسیح کہنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس کی دائنی آنکھ جو ہوگی مٹی ہوئی ہوگی وہ دائیں آنکھ کا کانا ہوگا صرف بائیں آنکھ ہی سے دیکھ سکے گا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مکہ مدینہ چھوڑ کر دنیا کے ہر شہر کا مسح کرے گا یس کرے گا اور ہر جگہ جائے گا یعنی اس کے مسیح کہنے کی دو وجہ ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس کی داہنی آنکھ مٹی ہوگی یہ داہنی آنکھ یہ کیمرہ میرا سامنے والا ہے اس لیے آپ کو بائیں آنکھ لگتا ہوگا کیمرے میں لیکن یہ میری دائنی آنکھ ہے ٹھیک ہے تو اس کی دائنی جو آنکھ ہے وہ کیا ہوگی مٹی ہوئی ہوگی دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ ہر شہر کے اندر جائے گا دنیا کے کسی شہر کو نہیں چھوڑے گا مکہ اور مدینہ چھوڑ کر کے اور مسیح اس لیے کہا گیا کہ ہر شہر کا مسح کرے گا یعنی سیر کرے گا ہر شہر کو جائے گا وہ اس لیے اس کو مسیح کہا گیا تو اس کی دو وجوہات ہیں مسیح کہنے کی تو یہ دجال کا جو فتنہ ہوگا بہت بڑا فتنہ ہوگا اور یہ قیامت کی پہلی بڑی نشانی ہوگی یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب جب دجال اتنا بڑا فتنہ ہے اور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے یہ تو پھر آخر اس کا قرآن میں ذکر ہے یا ذکر نہیں ہے کچھ عقل پرست یہ کہہ کر کے دجال کا انکار کر دیتے ہیں کہ اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے اس لیے ہم دجال کو نہیں مانتے اہل قرآن ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں قرآن میں گرچہ ذکر نہیں ہے لیکن اس سے اس کی سنگینی اور اس کی خطرناکی پر کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ رب العامن کی دوسری وہی حدیث ہے جسے ہم سنت کہتے ہیں اور حدیث بھی کہتے ہیں اس میں دجال کا ذکر تواتر کے ساتھ موجود ہے صحیح بخاری صحیح مسلم اور حدیث کی دیگر کتابوں میں متواتی روایات موجود ہیں لہذا اس پر ہمارے لیے ایمان لانا ضروری ہے قرآن سے جس طریقے ثابت چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ٹھیک اسی طریقے سے حدیثوں سے جو چیز ثابت ہو جائے اس پر بھی ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے پرانے کریم میں دین اسلام کی ہر چیز کا ذکر نہیں ہے اور نہ ایمان اور عمل کے لیے قرآن میں کسی چیز کا ذکر ہونا ضروری ہے قرآن میں اصول اور مبادی بیان کر دیے گئے ہیں تفاصیل اور جزیات آپ کو احادیث کے اندر ملیں گی اور ایسے بے شمار مسائل ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے بلکہ حدیثوں کے اندر ہے قرآن میں اللہ نے بیان کیا اللہ رب العالمی رب نبی کوہی کے ذریعے سے حدیث سے ذریعے بیان کرایا لہذا دونوں وہی ہیں دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں وما ہوا ان عماء واہ آپ نے جو کچھ بھی فرمایا وہ وہی ہے اللہ ابامن کی طرف سے جیسے قرآن وہی ہے ایسے حدیث بھی وہی ہے اور قرآن کریم اللہ فرماتا وما آتا کم رسول فخو نہا کم انو فنت ہو جو رسول تمہیں دے لے لو اور جس سے منع کریں اس سے تم رک جاؤ رسول نے ہمیں بہت ساری باتیں دی ہیں قرآن بھی دیا ہے اور حدیثیں بھی دی ہیں اور بہت سارے مسائل اور باتیں اور حکام اپنی حدیثوں کے اندر ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں بتائے ہیں قرآن کی تفسیر ہمارے نبی نے حدیثوں کے ذریعے سے کی ہے حدیث قرآن کا بیان ہے تو جس طریقے سے قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے ایسے حدیث کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے اگر کوئی حدیث کا انکار کرے کہے ہم حدیث کو نہیں مانتے ہمیں حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے وہ قرآن کا بھی منکر ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی منکر ہے کیونکہ قرآن کریم میں جا بجا اللہ رب العالمین نے ہمیں نبی کے اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے اور نبی جو کچھ دیں اس کو لینے کا حکم دیا جس سے منع کر دیں اسے دور رہنے کا حکم دیا اور یہ بھی اللہ نے بیان کیا ہے کہ قرآن کے بیان کی ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے معنی کو بیان کیا حدیثوں کے ذریعے سے بیان کیا اللہ رب العالمین پہ نبی کو بتایا کہ اس کی تفسیر یہ ہے اس کا معنی اور مطلب یہ ہے آپ نے عمل کے ذریعے سے اقوال کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر بیان کر دی ہے لہذا جیسے قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے ایسے حدیث کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے اور ایمان لانے کے لیے قرآن میں ذکر ہونا ضروری نہیں ہے یہ جو اہل بدعت ہیں یہ جو اہل قرآن ہیں وہ اہل قرآن بھی نہیں ہیں کیونکہ وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے ہیں وہ اللہ کو بھی نہیں مانتے ہیں کیونکہ رب العالمین نے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا اگر قرآن صرف کافی ہو جاتا تو نبی کو دنیا میں آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اور میں صاف کہتا ہوں جو نبی کی حدیثوں کو انکار کر دے وہ نبی کی نبوت کا بھی انکار کر دیتا ہے جو نبی کی نبوت کا انکار کر دے وہ مسلمان باقی نہیں رہ جاتا قادیانی بھی نبی کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں لیکن آخری نبی نہیں مانتے لیکن اہل قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حدیثوں اور تمام باتوں کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں عزب اللہ برزالی ظالم یہ گمراہی ہے یہ کفر ہے اس رحی کی باتیں کرنا تو قرآن میں ذکر ہونا ضروری نہیں ہے قرآن میں بہت ساری باتیں اللہ رب العالمین نے نہیں بیان کی ہیں تو کیا ہم اس کا انکار کر دیں گے مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی شراحت کے ساتھ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے اگرچہ اشارتن ذکر ہے مہدی علیہ السلام کے آنے کا کوئی ذکر نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات انبیاء کرام کی امامت کرائی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے جنت اور جہنم کا آپ نے دیدار کیا اس کا کوئی ذکر آپ کو قرآن کریم کے اندر نہیں ملے گا قبروں میں انبیاء کرام کے سلاد پڑھانے کا پڑھنے کا ذکر قرآن نہیں ہے اللہ کے سن حدیث کے اندر بیان کیا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہے اور برزخی زندگی ہے اور وہ نماز پڑھتے ہیں سلاد نماز کی تعداد کتنی ہے ان میں کتنے رکوع ہیں کتنے سجدے ہیں کتنی رکعات ہیں کتنی بار تشہد پڑھنا ہے کتنے بار رکوع کرنا ہے ان تمام چیزوں کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا نماز کب پڑھنا ہے اس کی شروعات کیسے کرنی ہے اس کا اختام کیسے ہوگا ان تمام چیزوں کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا قرآن میں کیا پڑھنا ہے کوئی چیز آپ کو اس کے تعلق سے نہیں ملے گی ایسے ہی زکوٰۃ جو اسلام کا تیسرا رکن ہے اس کے بارے میں بھی آپ دیکھ ڈالیں کہ سونے اور چاندی اور جانور اور جو غلہ جات ہیں جس میں زکوٰۃ کا نصاب کیا ہونا چاہیے کتنا ادا کرنا چاہیے قرآن کریم میں اس کے تعلق سے مکمل خاموشی ہے ان تمام چیزوں کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے ایسی حج اور عمرہ میں طواف اور صحیح کب کرنا ہے کتنی بار کرنا ہے عرفات کب جانا ہے اور کس تاریخ کو جانا ہے مزدلفہ اور بنا میں کن راتوں کو گزارنا ہے جمرات کی رمی کب کرنا ہے اور کن دنوں میں کرنا ہے کب کرنا ہے کتنی کنکڑیاں مارنا ہے طواف ودا ہے یا اس طریقے سے اور دیگر مسائل ہیں ان تمام چیزوں کا ذکر قرآن کریم کے اندر نہیں ہے دادی کی وراثت کا ذکر نہیں ہے زکوٰۃ الفطر کا ذکر نہیں ہے شفاء کے مسائل کا بیان نہیں ہے صلاط سسقا کا ذکر نہیں ہے صلاط خصوف و کسوف کا ذکر نہیں ہے رضاعت کب اور کتنی بار پینے ثابت ہوگی اس کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے شیر چیتا بلی کتا حرام ہے یا حلال اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کوا چیل گدھ اور باز گھریلو گدھا اور خچر حرام یا حلال اس کا کوئی ذکر نہیں ہے بیوی کی بھانجی یا بھتیجی یا اس کی پھوپھی اور خالہ سے بے وقت شادی حرام ہے یا حلال اس کا کوئی ذکر آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا الغرض بے شمار احکام مسائل ہیں جن کا ذکر قرآن حکیم کے اندر موجود نہیں ہے جبکہ ابت مسلمہ کا ان تمام مسائل پر ایمان و عمل ہے لہذا قرآن میں دجال کا ذکر نہ ہونے سے اس پر ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ایک جواب تو یہ ہے اور یہی صحیح جواب ہے یہی اس کا جو ہے صحیح جواب ہے ایک اور جواب ہے وہ بھی صحیح جواب ہے اور وہ اس طریقے سے کہ قرآن کریم میں دجال کا ذکر موجود ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد عما آتا کم رسول فخو عما نہا فنت ہو جو رسول تمہیں دے لے لو جس سے منع کرے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دجال کے بارے میں مکمل جانکاری دی ہے نہ صرف ہمارے نبی نے بلکہ ہر نبی نے اپنے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے اور آگاہ کیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی وضاحت اور سراحت کے ساتھ اس کی نشانیاں تفسیر کے ساتھ بیان کی ہیں تاکہ کوئی دھوکے میں نہ رہے اور ہر انسان ہر شخص اسے دیکھ کر کے پہچان جائے لہذا اس پر ایمان لانا ضروری ہے حدیث بھی اللہ کی طرف سے وہی ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا اوما ہوا اللہ ہوا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہے لہذا اگر آپ اس وہی کا انکار کریں گے تو گویا کہ آپ نے دوسری پہلی وہی جو ہے قرآن آپ نے گویا کہ اس کا بھی انکار کر دیا ایک وہی کا انکار دوسری وہی کا انکار ہے کیونکہ دونوں اللہ ہر برامن کی طرف سے ہیں دونوں کا سورس ایک ہے دونوں کا مصدر ایک ہے دونوں اللہ کی طرف سے ہیں لہذا ایک وہی کا انکار دوسرے وہی کا انکار لازم آتا ہے تو قرآن میں گویا کس کا ذکر موجود ہے اسی لیے جو مشہور صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا کہ گودنا گودنے اور گودمانے والیوں پر ابرو کے بال اکھاڑنے اور اکھڑوانے والیوں اکھڑوانے والیوں پر خوبصورتی کے لیے دانتوں کے درمیان باریک فاصلہ کرانے یا دانتوں کو باریک کرانے والیوں اور اللہ کی خلقت کو بدلنے والیوں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے آپ نے ان پر لانت بھیجیے کہ جو گدنا گداتی عورتیں اور جو گدنا گودنے کا کام کرتی ہیں یا اس طریقے سے ابرو کے بال اکھاڑتی ہیں یا جو اکھڑواتی ہیں یا دانتوں کے درمیان باریکیاں کرتی ہیں خوبصورتی کے لیے فاصلہ کرتی ہیں باریک کرتی ہیں دانتوں کو تو ایسے تمام عورتوں پر اللہ ہر برامن کی لانت ہوتی ہے ایک خاتون ہیں جن کا جن کی کنیت تھی ام یعقوب وہ کہتی ہیں کہ وہ فوراً عبداللہ بن مسعود کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ مجھے آپ کی طرف سے ایسی ایسی بات پہنچی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں ان پر کیوں نہ لانت بھیجوں جن پر اللہ کے رسول لانت بھیجی ہے اور وہ کتاب اللہ میں ہے وہ کہتی میں نے پورا قرآن کریم پڑھا لیکن مجھے بات کہیں نہیں ملی وہ فرماتے ہیں اگر تم قرآن کریم پڑھتی غور سے تو تمہیں ضرور اس کے بارے میں مل جاتا کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں پڑھا اوما آتا کم رسول و فخذ امان حا کمن و ہو جو رسول تمہیں دے لے لو جس سے منا کر رک جاؤ رسول نے ہمیں دیا ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے بخاری کی روایت ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی نے جو کچھ دیا ہے اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی گویا کہ موجود ہے جس پر ہمارے نبی لانت بھیجی اس پر اللہ نے لانت بھیجی جس پر اللہ نے لعنت بھیجی اس پر ہمارے نبی نے بھی لعنت بھیجی اسی لیے نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے نبی کی نا فرمانی اللہ العالمین کی نا فرمانی ہے لہذا نبی نے جب حدیث کے اندر بیان کر دیا تو گویا کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر آ گیا ایک وہی میں اگر ہو گیا اس کا ذکر آ گیا تو جو قرآن وہی ہے اس وہی کے اندر بھی گویا کہ اس کا ذکر آ گیا تو اس ناحیے سے بھی دوسرا جواب ہے کہ دجال کا ذکر گویا کہ قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے جو بھی مسائل بیان کیے گئے حدیث کے اندر گویا کہ سب مسائل قرآن کے اندر بیان کیے گئے کیونکہ قرآن بار بار ہمیں کہتا ہے کہ اللہ کی تعداد کو نبی کی تعداد کرو امن رسول اللہ جس نے رسول کی کی تعداد اس نے اللہ ابرامین کی تعداد کی یہ رسول کے تعداد ہے رسول نے بتایا لہذا اس پر ایمان لانا ضروری ہے رسول کی بات اگر انکار کر دے گا انسان تو مسلمان باقی نہیں رہے گا وہ وہی کا انکار کر دے گا وہ لہذا آپ نے حدیث کے اندر بیان کر دیا لہذا اس کے اوپر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے اگرچہ قرآن میں سراحت کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ اس کا ذکر نہیں ہے لیکن اشارتن ضرور اس کا ذکر ہے جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس قرآن کی قرآن کریم کی ساحت کریمہ سے دلیل لی اور کہا کہ جس پر نبی نے لانت بھیجی ہے گویا کہ اس پر اللہ نے بھی لانت بھیجی اور وہ اور وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے اندر بھی گویا کی موجود ہے ایک جواب تو یہ ہو گیا اور تیسرا جواب علماء نے دینے کی کوشش کی ہے یا علماء نے جواب دیا ہے کہ قرآن میں دجال کا گرچہ شراحت کے ساتھ ذکر نہیں ہے لیکن اشارتن اس کا ذکر بھی موجود ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہر انضرون اللہ انت عطیہ حم الملائکہ او یا عطیہ ربک او یا عطیہ بعد آیات ربک یوم یا عطی بعد آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمان خیرہ اس منتظر آیت کے معنی کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا یہ لوگ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا ان کے پاس آپ کا رب آ جائے یا آپ کے رب کی طرف سے کوئی نشانی آ جائے جس روز آپ کے رب کی طرف سے بڑی نشانی آ جائے گی کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہوگا یا اس نے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہ کیا ہوگا آپ فرما دیجئے کہ تم انتظار کرو ہم بھی منتظر ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ نے کیا فرمایا کہ تمہارے رب کی طرف سے بعض نشانی آ جائے اس آیت کی تفسیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ابو رضی اللہ سے روایت کہتے ہیں کہ صلاح خرجنا لا ينفع نفسا ایمان آمنت من قبل او کسبت فی ایمان یا خیرہ تو لو اس شمس میں مغربی ہے وہ دجال و دعبت الارض العرد یہ صحیح مسلم کی روایت ہے یعنی جب تین نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہوگا یا ایمان کی حالت میں نیک عمل نہ کیا ہوگا اس وقت ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا سورج کا مغرب سے طلوع ہو جانا دجال اور زمین کے چوپائے کا نکلنا دجال اور زمین کے چوپائے کا نکلنا آپ نے قرآن کریم کی شاید کی تفسیر میں دجال کا ذکر کیا لہذا معلوم ہوا کہ دجال کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے اس آیت کی تفسیر میں آپ نے بیان کیا جب تین چیزیں ظاہر ہو جائیں گی تو اگر اس سے پہلے کوئی ایمان نہیں لایا ہوگا تو اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا جائے گا تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ گویا کی قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے قرآن کریم کا جو بیان ہے حدیث قرآن کریم کی جو تفسیر حدیث اس کے اندر اس کا ذکر موجود ہے اور قرآن کریم کو حدیث کے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے کیونکہ قرآن کریم کا بیان ہے حدیث ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے اللہ سما امن علیہ بیان کہ اس قرآن کے بیان کی ذمہ داری ہماری ہے اور اسی لیے اللہ رب العامن وہی کے ذریعے سے اپنے نبی کو بتا دیا قرآن کا بیان اور قرآن کی تفسیر اور آپ نے حدیثوں کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر بیان کی تو یہ بیان بھی اللہ کی طرف سے ہے ہمارے بھی جو قرآن کی تفسیر کی اللہ ہی کی طرف سے ہے اللہ حمت سلم ان علینا علینہ کیونکہ قرآن کی بہت ساری آیتوں کی تفسیر آپ کو آیتوں کے اندر نہیں ملے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ملے گی جب اللہ فرماتا ہے کہ اس کے بیان کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور قرآن میں اس کا بیان نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بیان پھر کہاں ہے تو بیان ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا نبی کی حدیثوں کے اندر اور وہ بیان بھی اللہ اللہن کی طرف سے ہے لہذا اسے معلوم ہوا کہ قرآن میں بھی دجال کا ذکر موجود ہے اگرچہ اس کا نام نہیں آیا اگرچہ شراحت کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ اس کا نام نہیں آیا لیکن قرآن کی جو تفسیر ہے حدیث قرآن کا جو بیان ہے حدیث اس کے اندر اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا تو گویا کہ قرآن کریم کے اندر بھی اس کا بیان آ گیا اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی طرف بھی قرآن کریم کے اندر اشارہ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وہ امن اہل کتاب اللہ علیہ امن نبی قبل موتی ہی یعنی اہل کتاب میں سے ایک بھی شخص نہیں بچے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ایمان نہ لائے یعنی وہ موت سے پہلے اسمان آسمان سے نازل ہوں گے اور دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین قبول نہیں کریں گے اور جتنے بھی اہل کتاب ہیں سب ان کی موت سے قبل ان پر ایمان لے آئیں گے اور مومن بن جائیں گے اور جو ایمان نہیں لائیں گے عیسیٰ علیہ السلام ان کو قتل کر دیں گے اور ایک دوسرے کے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے لعلم تم فلا و تب اونی هذا صراط المستقیم یعنی وہ یعنی وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے اس میں شک نہ کرو میرا اتباع کرو یہی سیدھا راستہ ہے اور یہ بات اجماع اور تواتر کے ساتھ ثابت شدہ ہے کہ دجال کو عیسیٰ علیہ السلام ہی قتل کریں گے لہذا عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے ضمن مسیح دجال کا بھی ذکر آ گیا تو یہ سارے جواب ہیں جو اہل عقل یا اس طریقے سے اہل قرآن جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں چونکہ ذکر نہیں ہے دجال کا اس لیے ہم دجال کو نہیں مانیں گے تو یہ میرے بھائیوں ان کے لیے جواب ہے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان جو ہے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی کی سنتوں پر قائم رکھے اور اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کو قرآن و سنت صحیحہ کو صلب صالحین کے فہم اور ان کے منحص کے مطابق سمجھنے کی توفیق دے یہ بہت اہم بات ہے میرے بھائی ہم بار بار اسی کی طرف توجہ دلاتے ہیں اس لیے کہ قرآن کریم اور دین اسلام اور حدیث کو صلب صالحین صحابہ تعاون طب تعاون کے فہم کے مطابق ہم کو سمجھنا تبھی انسان گمراہی سے بچے گا ورنہ اس طرح کی گمراہیاں لوگوں کے اندر آتی رہیں گی تو ہمیں قرآن و حدیث کو صلب صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنا ہے آپ دیکھیے جو جہمیہ ہیں جہم بن صفوان کی طرف منصوب ہیں یہ لوگ اس کے فہم کے مطابق دین کو سمجھتے ہیں جو معتزلہ ہیں عقل پرست وہ اپنی عقل کے مطابق اور اپنے ان کے جو علماء اس کے مطابق سمجھتے ہیں اس طریقے سے آپ دیکھ لیجئے جو عشاعرہ ہیں ماترودی ہیں ان کے اپنے جو بزرگ ہیں علماء ہیں ان کے فہم کے مطابق وہ دین کو سمجھتے ہیں یا صفات اور اسما کے بارے میں جو ان کے بزرگوں نے یا ان کے علماء نے بیان کیا ہے اس کے مطابق ایمان رکھتے ہیں ایسے آپ دیکھیں جو صوفیاں ہیں جو صوفی لوگ گزرے ہیں ان کے مطابق وہ تفسیر کرتے ہیں اور اس کے مطابق وہ اپنا ایمان رکھتے ہیں ایسے جو اہل بدعات ہیں آپ ان کو دیکھ ڈالیے ان کے جو علماء ہیں ان کے مطابق دین اسلام کو سمجھتے ہیں لہذا میرے بھائیوں یہ ہمارے لیے تر امتیاز ہے کہ ہم دین اسلام کو صلب صالحین صحابہ تعبین طب تعبین وہ تین صدیوں کے لوگ جن کے اللہ العامی نے تعریف کی جن کے لیے جن کی تباہ کرنے کو واجب قرار دیا گیا ان کے فہم کے مطابق ہم قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں اور یہ اس کے حق ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ صلب صالحین کے فہم صحابہ تابعین طب تابعین ان کے فہم کے مطابق ہم دین اسلام کو سمجھتے ہیں اسی میں انسان کے لیے نجات ہے اسی میں انسان اپنے آپ کو گمراہی سے بچا سکے گا ورنہ انسان گمراہ ہو جائے گا اس لیے ہم بار بار اس بات کی طرف آپ لوگوں کو دعوت دیتے کھل کر کے کہ صلب صالحین کے عقید اور منحج کو اپنائیے اگر آپ کو گمراہی سے بچنا ہے اگر آپ نجات چاہتے ہیں جہنم سے نجات چاہتے ہیں جنت میں داخلہ چاہتے ہیں تو سلب صالحین کے فہم کے مطابق دین اسلام کو سمجھنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہم ہمیں اسی پر قائم رکھے سلب صالحین کے عقیدے اور فہم اور منحج پر اور اسی پر اللہ رب العامن ہمیں وفات امین وہ صلی اللہ علیہ محمد والا علیہ و صاحب ذاکر اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ